حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا جو بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کے برابر کھڑے ہوئے سنن نسائی حدیث نمبر 1978